آج آئے نبیوں کے سردار مرحبا آج آئے آج آئے آج آئے آج آئے آج آئے نبیوں کے سردار مرحبا آج آئے نبیوں کے سردار مرحبا مرحبا پاپ ن سالار مرحبا مرحابائے قافلہ سالار مرحبا آج آئے آئے آج آئے آج آئے آج آئے آج آئے نبیوں کے سردار مرحبا مرحبا ممبئے انوار مرحبا مرحبا ممبئی انوار مرحبا مرحبا بائے باپ اسرار مرحبا مرحبا بات پہ اسرار مرحبا آج آئے آج آئے آج آئے آج آئے آج آئے نبیوں کے سردار مرحبا مرحبا پاپ نہ سلار مر مرحبا آمنا کے دل برو دلدار مرحبا آمنا کے دل برو دلدار مرحبا آمنا کے دل برو دلدار مرحبا مرحبا ہبائے محبوبے گوپار مرحبا مر ہبائے محبوبے گل مرحبا آج آئے آج آئے آج آئے نبیوں کے سردار مرحبا آج آئے نبیوں کے سردار مرحبا اہدم نمبر سلنگ مرحاب اہ نمبر سلنگ مرحاب اہ و سلنگ مرحبا آج آئے نبیوں کے سردار مرحبا آج آئے نبیوں کے سردار مرحبا مرحبا کاش ہے ابرار مرحبا مرحبا کاش ہے ابرار مرحبا مرحبا کا میرے منہار مرحبا مرحبا کا میرے منہار مرحبا آج آئے آج آئے آج آئے نبیوں کے سردار مرحبا مرحبا پاپ ن سردار مرحبا اگنوا سل مرحا اگنوا سل مرحا اگنوا سلم مرحبا و سہلا مرحبا آج آئے نبیوں کے سردار مرحبا آج آئے نبیوں کے سردار مرحبا آباد سادگو کے آمد خیر البرا پہ پیار شادو کے آمد خیر البرا پہ آج غم کے مارے بول اٹھے غم خار مرحبا غم کے مارے بول اٹھے غم خار مرحبا سرکار کی آمد مرحبا سردار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا منٹار کی آمد مرحبا آج آئے آج آئے آج آئے نبیوں کے سردار مرحبا آج آئے نبیوں کے سردار مرحبا سبج پرچم ہاتھ میں لہرا کے سب بولو سب پر چمغات میں لہرا کے سب بولو مکی مدنی اے عربی سرکار مرحبا مکی مدنی اے عربی سرکار مرحبا سرکار کی آمد مرحبا سردار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا منٹار کی آمد مرحبا مکی مدنی اے عربی سرکار مرحبا سب سے پرچم ہاتھ میں لے کے سب بولو مکی مدنی عربی سرکار مرحبا مکی مدنی عربی سرکار مرحبا آج آئے آج آئے آج آئے نبیوں کے سردار مرحبا جھومتا گے بچت میں کعبہ خوشی سے جھومتا گے بچت میں کعبہ خوشی سے کہہ رہے گے گنبدوں مینار مرحبا گنب دو مینار مرحبا آج آئے آج آئے آج آئے نبیوں کے سردار مرحبا ہوا سلم مرحبا ہوا سلم مرحبا ہوا سلم مرحبا اگلا ہوا سلم مرحبا آج آئے نبیوں کے سردار مرحبا بس گئے بات یہ جامع نہیں مہک بس کہی گئے بات یہ جامع نہیں مہک تیری آمد پر شہ ابرار مرحبا تیری آمد پر شہ ابرار مرحبا تیری آمد تیری آمد تیری آمد پر شہر ابرار مرحبا سرکار کی آمد مر آبا کی آمد مرحبا منخار کی آمد مرحبا غمخار کی آمد مرحبا آج آئے نبیوں کے سردار مرحبا آج آئے نبیوں کے سردار مرحبا دو عبید بے ہنر کو نات کا شور دو عبید بے ہنر کو نات کا شور کر رہا ہے پیار سے تکرار مرحبا کر رہا ہے پیار سے تکرار مرحبا کر رہا ہے پیار سے کر رہا ہے پیار سے تکرار مرحبا سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا منٹار کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا اور نور کی آمد مرحبا دلبر دل بھر کی آمد مرحبا آبا اہل سالم مر آبا اہل سالن مرحبا آبا و سالن مرحبا آبا و سالن مرحبا آج آئے آج آئے آج آئے نبیوں کے سردار مرحبا مرحبا قافلہ سالار مرحبا ہماری ویب ڈاٹ کام کی پیشکش